حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے حد کا ارتکاب کیا ہے یعنی جرم قابل حد ہے مجھ پر حد قائم فرمائے آپ نے فرمایا کیا بھلا تو نے آتے وقت وضو کیا تھا اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ مل کر نماز پڑھی ہے اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکاسی